Assalamu alaikum. Measurement of attitudes and opinions, locus of control and self-efficacy. This is what we are going to talk about in this session. These are three different aspects, perhaps the newer aspects of personality that we are going to discuss. You know what attitudes are, and you have heard about the word opinion also. But the بی یو locus of of locus of control ہم جانتے ہیں کہ پرسنالٹی کے جہاں اور بہت سے پہلو ہیں وہاں پہ کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جو ہمیں عام طور پہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا بنسبت ان پہلوؤں کے جو کہ ہمیں زیادہ کامنلی دکھائی دیتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص بہت فرینڈلی ہے تو فرینڈلی زیادہ دکھائی دیتی ہے زیادہ سیڈ ہے تو اس کا ڈپریشن بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے زیادہ انرجیٹک ہے تو وہ بھی ہمیں اس کے کسی نہ کسی بہیویئر میں دکھائی دے دیتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اتنی زیادہ سامنے اور واضح طور پہ دکھائی نہیں دیتی لوکس آف کنٹرول اور سیلف ایفیکیسی دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید بہت زیادہ اندرونی طور پہ پائے جانے والی خصوصیات ہیں جو عام طور پر ظاہری طور پر یا آبویسلی ہمیں اس طرح سے دکھائی نہیں دیتی جیسے کہ فرینڈلینس یا سیڈنس ایٹیٹیوڈس اور these are two commonly use use use use terms and and at at at times times times are are interchangeably you you the the word word when when actually actually want to to attitude attitude we we referring an comment سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ سے کیا مراد ہے اور وہ کیا چیز ہے جس کو ہم میجر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بائی ڈیفینیشن انڈیٹڈ اور یہ ڈیفینیشن ہے جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں دی گئی ہے یعنی جب ہم کسی آبجیکٹ کی طرف کسی فرد کی طرف کسی ایتنک گروپ کی طرف کسی نیشن کی طرف کسی بھی آبجیکٹ کی طرف فیوریبلی محسوس کرتے ہیں ریئیکٹ کرتے ہیں اور بہیو کرتے ہیں تو وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کا ہی اظہار ہے تو جو ہمارے محسوسات جو پازیٹیو یا نیگیٹو فیوریبل یا انفیوریبل کسی بھی آبجیکٹ یا کسی اسٹیمولس کی طرف ہے ان کو ہم ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اوپینین بھی پھر ایٹیٹیوڈ کا ہی حصہ ہے attitude as student of psychology you know they they have certain components attitude is not one thing it contains اور افیکٹ ایسپیکٹ یعنی آپ کے اس میں جذبات یا احساسات شامل ہیں اٹ آلسو کنٹینس کوگنیشن اور تھنکنگ ایک سوچ کا بھی اس میں دخل ہے and the third part is behaviour so A B C of attitude is affect behaviour and cognition تو کسی چیز کی طرف پازیٹیولی یا نیگیٹیولی محسوس کرنا جو ہے اس میں آپ کی سوچ بھی شامل ہے آپ کے جذبات اور پھر آپ جس طرح سے اس چیز کی جانب بہیو کرتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے اندر related aspect is opinions attitude کا تعلق جو ہے ہم نے جیسے کہ کہا آپ کی سوچ سے ہے آپ کے جذبات سے اور آپ کے بہیویئر سے اور یہ ہمیں کیسے دکھائی دے گا یا تو ہمارے ایکشنس کی وجہ سے یا ہماری اوپین کی وجہ سے تو ہماری اوپینینس جو ہیں وہ بھی ایٹیٹیوڈ کا حصہ ہے اور ان جنرل ایک اوور آل سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈس اور اوپینینس بھی ہماری پرسنالٹی کی یا شخصیت کی نشاندہی کرتی ہیں اور اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ شدت پسندانہ ٹینڈنسی رکھتے ہوں گے ان کے ایٹیٹیوڈ بھی شدید قسم کے ہوں گے جو ایک سافٹ پرسنالٹی رکھتے ہوں گے ان کے ایٹیٹیوڈ میں بھی سافٹنیس کے ساتھ ہی ان کے جذبات کا اظہار ہوگا psychologist have developed a number of scales and measures for measurement اور assessment of attitude but do scales scales they provide you you you a a format اور pattern that can can follow always develop your own for measuring attitudes جس طرح سے پرسنالٹی کے جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہیں یا انٹیلیجنس کے جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہیں ان کو آپ انٹیلیجنس یا ابلیٹی یا پرسنالٹی کے میجرمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس طرح سے شاید آپ ایٹیٹیوڈ اسکیلس کو استعمال نہیں کرتے یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ خاص طرح کے کسی اسٹیمولس کو یا کسی آبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے کہ اس کی جانب لوگوں کے کیا جذبات ہیں یا ایٹیٹیوڈس ہیں یا کیا اوپینین ہے ضروری نہیں کہ کوئی اسٹینڈرڈ اور اسٹینڈرڈائزڈ پروسیجرس یا ٹولس یا اسکلس موجود ہو کچھ اسکلس ڈیفینیٹلی ایسے ہیں کہ جن کو آپ خاص سچویشن میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح کے بھی پرابلم کو اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ ایک اپنا ٹول یعنی ایٹیٹیوڈ میجر کرنے کا کوئی ایک اسکیل خود سے بھی ڈیویلپ کرتے ہیں کچھ اسکیل جیسے کہ ابھی ہم بات کریں گے جیسے کہ لوکس آف کنٹرول ہے یا سیلف ایفیکیسی ان کے ایسے اسکیلس ہیں جن کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن بعض اوقات سچویشن ہی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے آپ کو خود سے رویوں کی جانچ کرنے کے لیے کوئی انسٹرومینٹ بنانا پڑتا ہے so the role of available اور attitude scales is that they you model that you can copy that you can alter modify adapt as it is change اور you can develop an entirely new tool looking at the previously available tools تو ابھی جب ہم جن ٹولس کی بات کریں گے وہ ایسے ٹولس ہیں جن کو ہم ٹول سے زیادہ اپروچز کہہ سکتے ہیں یعنی ایٹیٹیوڈس کی پیمائش کے لیے ہم کس کس طرح کے ٹولس بنا سکتے ہیں یوں تو بہت سے طریقوں سے ہم اپنے اسکیل جو ہے ایٹیٹیوڈس کی میجرمنٹ کے لیے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ان کے بہت سے جو نام یا ان کی لسٹیں آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل سکتی ہیں اپنی ٹیکسٹ بک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن کم از کم دو ایسے اسکیلس ہیں یا دو ایسے اپروچز ٹو ڈیولپمنٹ اسکیل ہیں جو بہت کامنلی استعمال ہوتے ہیں شاید سب سے کامنلی یا سب سے زیادہ پاپولرلی استعمال ہونے والے اسکیلز وہ ہیں جن کو ہم لکٹ اسکیلس کہتے ہیں اور دوسرے اسکیلس جن کو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہیں تھرسٹن اسکیل یا اس کے پیٹرن پر ڈیولپ کیے گئے اسکیلس تھرسٹن اسکیل یا اکول اپیئرنگ انٹرول اسکیل 1931 میں ڈیولپ کیا گیا تھرسٹن شاید ان کو ہم پائنیئر کہہ سکتے ہیں اس فیلڈ میں یہاں پہ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم اسکیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسکیل سے کیا مراد ہے ہم نے پہلے ٹیسٹ کا لفظ استعمال کیا ہم نے انوینٹریز بھی دیکھی ہم نے پروجیکٹو ٹیکنیکس بھی دیکھی انکمپلیٹ سینٹنس بلینکس کے بارے میں بات کی تو جب ہم اسکیل کہتے ہیں تو اسکیل سے کیا مراد ہے آپ جانتے ہیں کہ اسکیل ہم میجر کسی میجر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسکیل جو ہے جیسے فٹ رولر ہے جیسے ایک یارڈ سٹک ہے میٹر راڈ ہے یہ تمام مختلف طرح کے اسکیلس ہیں اور اسکیلس وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی چیز مثلا ڈسٹینس جو ہے یا ویٹ جو ہے وہ اکول ڈسٹینس کے اوپر دیا گیا ہوتا ہے جو اسکیلس ہم سائیکو میٹرکس میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی کسی طرح کا ایک میجر ہے جس میں آپ کم سے زیادہ یا کوانٹیفکیشن کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی ایٹیٹیوڈ کی کیسٹن اسکیل کی اگر ہم بات کریں جس کو ہم نے کہا کہ equal appearing intervals in this scale scale the development is the most important element scale develop کس طرح سے کیا گیا سب سے زیادہ سمجھنے کی یہ بات ہے اور سب سے زیادہ اہمیت اسی بات کو ہے کہ کوئی بھی ایٹیٹیوڈ اسکیل جب آپ نے بنایا یا کسی اور نے بنایا تو وہ بنا کس طرح سے تھا بنیادی تصور یہ ہے کہ کچھ اسٹیٹمنٹس لی جائیں گی اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ کسی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی نشاندہی کرتی ہیں یا نیگیٹو کی اور جو رسپونڈنٹ ہے جب وہ اسکیل کو استعمال کرے گا تو اس کے ریسپونس کو کس طرح سے کوانٹیفائی کیا جائے گا وہ کیا جواب دے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا کوانٹیفیکیشن میں یعنی کوانٹیٹی کی فارم میں ہم اس کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں why do want to quantify we want to quantify because we want to further process the result final for example we want to see whether the attitude are positive اور نیگیٹو تو کیا کوانٹٹی ہوگی تو پوزیٹو ایٹیٹیوڈ شو ہوگا اور کیا کوانٹٹی ہوگی تو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ شو ہوگا جیسا کہ ہم نے کہا کہ تھرسٹن ٹائپ جو اسکیلس ہیں اس میں ڈیولپمنٹ آف دا اسکیل جو ہے that is the most important thing آخر وہ کیا پروسیس ہے جس سے یہ اسکیل ڈیولپ ہوتا ہے first of all a large number of attitude related statements are developed and the statements can be positive and negative ٹوڈ دا آبجیکٹ آف ایٹیٹیوڈ جو بھی آبجیکٹ آف ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک پرسن بھی ہو سکتا ہے ایک نیشن ہو سکتی ہے ایتھنک گروپ ہو سکتا ہے ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے سبجیکٹ ہو سکتا ہے پروفیشن ہو سکتا ہے اس سے متعلق بہت سی پازیٹیو اور نیگیٹو اسٹیٹمنٹس ڈیولپ کر لی جاتی ہیں اکٹھی کر لی جاتی ہیں اب یہ اسٹیٹمنٹس کہاں سے آئیں گی ٹیسٹ ڈیولپر خود سے سوچ سکتا ہے ٹیسٹ ڈیویلپر مختلف لوگوں کی اوپینین لے کے اسٹیٹمنٹس اکٹھی کر سکتا ہے لوگوں کی رائے کی بنیاد پہ اسٹیٹمنٹس بنائی جا سکتی ہیں ایکسپرٹ اوپینین کی مدد سے بھی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ڈیویلپ کی جا سکتی ہیں پہلا اسٹیپ آپ نے بہت سی اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ان کا ایک پول بنا لیا یا ان کو آپ نے ڈیویلپ کر لیا پینل آف ججز rates each statement from one to eleven ایک پینل آف ججز کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ ججز ہوں ان اسٹیٹمنٹس کو وہ ون بائی ون دیکھتے ہیں اور ہر اسٹیٹمنٹ کو ریٹ کرتے ہیں ایک سے لے کے گیارہ پر one means highly negative on the subject and eleven means highly positive on the subject یعنی اگر کوئی کسی اسٹیٹمنٹ کو ون دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس ایشو سے متعلق ہے یا جس آبجیکٹ سے متعلق ہے اس کے بارے میں بہت نیگیٹو رویہ پایا جاتا ہے دوسری جانب پورے گیارہ اسکور یا گیارہ کا اس کو ایک مارک دے دیا جائے تو اس سے مراد ہوگی کہ اس آبجیکٹ یا اس ایشو یا اس سبجیکٹ کے بارے میں مکمل پوزیٹو ایٹیٹیوڈ جو ہے اس میں دکھائی دے رہا ہے دا ریٹنگ آف آل ججز are processed and mean rating for each statement is gauged تمام ججز کی تمام اسٹیٹمنٹس کے بارے میں جو ریٹنگس ہیں ان کو ہر آئٹم کے لیے الگ الگ سے ایڈ کر لیا جاتا ہے اور ہر آئٹم کے اوپر جو مختلف ججز کی ریٹنگ تھی ان کو ایڈ کرنے کے بعد اس آئٹم کے اوپر جو مین ریٹنگ ہے یا ایوریج ریٹنگ ہے وہ کیلکولیٹ کر لی جاتی ہے چنانچہ اگر آپ کے پاس فرضی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے دس آئٹمس تھے تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس دس مین ریٹنگس آ جائیں گی when respondents are given score according to the mean values obtained from the ججز جب اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے ان کو پڑھتا ہے وہ ہر اسٹیٹمنٹ کے آگے اپنی ریٹنگ دیتا ہے اور اس کی ریٹنگ کو کمپیئر کیا جاتا ہے ججز کی ایوریج ریٹنگ کے ساتھ چنانچہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ریسپونڈینٹ کی ریٹنگ جو ہے اسٹیٹمنٹس کے اوپر ابو ایوریج آ رہی ہیں یا ایوریج آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوزیٹو ایٹیٹیوڈ شو کر رہی ہیں جبکہ اگر وہ ایوریج سے کم ہوگا تو اس کی ریٹنگ جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اس کی آبجیکٹ انڈر ڈسکشن یا آبجیکٹ اور ایشو بینگ اسٹڈیڈ اس کی جانب اس کی نیگیٹو فیلنگز ہیں یا نیگیٹو ایٹیٹیوڈس ہیں خاصی اسٹڈیز میں خاصی ریسرچ میں اس ٹائپ کے اسکیل استعمال کیے جاتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت زیادہ سمپل اسکیل نہیں ہے کیونکہ اس میں جو چیز میٹر کری ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک زیادہ تعداد میں آپ کے پاس آئٹم یا اسٹیٹمنٹس ہوں وہ اسٹیٹمنٹ جو ہیں ان کو مختلف ججز جو ہیں ایویلویٹ کریں وہ اپنی اپنی ریٹنگس دیں اور ان ریٹنگس کی آپ ایوریج کیلکولیٹ کریں ہر اسٹیٹمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایک ایوریج ریٹنگ موجود ہو پھر ہر رسپونڈنٹ جب وہ اسکیل جو ہے اس کو پڑھے تو وہ اپنی ریٹنگ ہر اسٹیٹمنٹ کے لیے دے اب اس کا کمپیرزن کیا جائے ایوریج کے ساتھ جو کہ ججز سے حاصل کی گئی اور جس کو ایک اسٹینڈرڈ کا درجہ حاصل ہے بہت سی ریسرچز جو ہیں ان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح سے اسکیل ڈیولپ کریں especially when we are talking about opinion surveys آپ نے لوگوں کی اوپین دیکھنی ہو ان کی رائے معلوم کرنی ہو تو سروے جو ہے it is the most commonly use procedure and we use surveys when we need information when we want to gather information from a large number of people جب آپ کے پاس وقت تھوڑا ہو لیکن اس تھوڑے وقت میں آپ زیادہ لوگوں سے معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ سروے کرتے ہیں اوپین سرویز میں اگر آپ بہت لمبے چوڑے پروسیجر استعمال کریں گے تو اکثر ایسا ہوگا کہ جس موضوع کے لیے یا جس مقصد کے لیے آپ سروے کر رہے تھے شاید وہ پرانا ہو چکا ہو جب تک کہ آپ نے اپنا اسکیل جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہو which means we need to stick to some other procedure for tool development بہت سے ایسے اسکیلس ہیں جو تھرسٹن اسکیل کے مقابلے میں زیادہ کنوینئنٹلی بنائے جا سکتے ہیں کچھ صورتوں میں بنے بنائے اسکیلز بھی موجود ہیں ہمارے پاس ایک ٹائپ کے اسکیلس جو کہ ہم uh, بہت زیادہ مقبولیت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں خاصے کنوینئنٹ بھی ہیں اور خاصی اچھی انفارمیشن دیتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں Likert scale this type of scale number of statements are developed regarding the object of attitude. سب سے پہلے انیس سو بتیس میں یہ اسکیل ڈیویلپ کیا گیا اس قسم کا اور اس کے بعد اس کی بہت سی ویریشن جو ہے ہمارے پاس موجود ہے بنیادی طور پہ کیا کیا جاتا ہے کہ آپ جس آبجیکٹ آف یا جس ایشو یا جس موضوع کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں اس سے متعلق بہت سی اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ڈیویلپ کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ کے جواب میں رسپونڈنٹ کو دی گئی رسپانس آپشن میں سے کسی ایک آپشن کا انتخاب کرنا ہوتا ہے یہ رسپانس آپشن ایک اسکیل کی صورت میں ہوتی ہیں عام طور پہ جو اسکیل ہم استعمال کرتے ہیں اس میں یہ آپشنس ہیں strongly agree agree undecided disagree strongly disagree ایک سے لے کے پانچ تک کا اس کو ہم کہتے ہیں five point scale five point Likert scale جس میں ایک سے لے کے پانچ تک کی آپشن ہے پانچ سے مراد ہے کہ آپ اسٹرانگلی اگری کرتے ہیں ایشو کے ساتھ چار آپ اگری کرتے ہیں تین آپ انڈیسائڈیڈ ہیں نہ تو آپ اگری کرتے ہیں نہ آپ ڈس اگری کرتے you can see you are not sure and you have not made up your mind about this issue two means disagree and one means strongly disagree جس کا مطلب ہے کہ اس اسکیل کی جو ایکسٹریمز ہیں وہ ہیں ون ون اور فائیو ہے strongly strongly disagree agree اور فائیو ہے چنانچہ ہر فرد جو کہ اس اسکیل کو استعمال کرے گا موضوع سے متعلق اسٹیٹمنٹ اس کے سامنے موجود ہوں گی ہر اسٹیٹمنٹ کے آگے یہ رسپانس آپشن دی جائیں گی وہ اپنی سوچ کے مطابق اپنے ایٹیٹیوڈ کے مطابق ان میں سے کسی رسپانس آپشن کو جو ہے وہ ٹک مارک کر دے گا یا انسرکل کر دے گا جو بھی اس کے انسٹرکشن ہیں اس کے مطابق اس کو منتخب کرے گا جب تمام کے تمام اسٹیٹمنٹس کے لیے ایسا کر لیا جائے گا تو ہم اس کو ایک فائنل اسکور میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں ہر رسپانس میں یا ہر اسٹیٹمنٹ کے لیے جس ویلو کو منتخب کیا گیا ہے اس چوائس یا اس ویلو کے اسکور کو ہم ایڈ کرتے جائیں گے اور الٹیمیٹلی اینڈ میں ہمارے پاس ایک اوور آل اسکور آ جائے گا اس اسکیل کے بارے میں لیکن ظاہری باتیں یہاں یاد رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم یہ اسکیل بنائیں اور اس کو استعمال کریں تو اسٹیٹمنٹس میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ شو کر رہی ہوں اور کچھ جو ہیں وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ شو کر رہی ہوں اگر تمام اسٹیٹمنٹس پازیٹیوس میں جا رہی ہیں تو ان کو اسی طرح سے جانا چاہیے اور اگر نیگیٹو میں ہے تو بھی ان کو ایک ہی ڈائریکشن میں تمام اسٹیٹمنٹس کو جانا چاہیے ادروائز یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کچھ اسٹیٹمنٹس پازیٹو رکھی کچھ نیگیٹو تو کچھ میں اسٹرانگلی ڈس ایگری اگر اس نے کہا تو اس کا کچھ اور مطلب ہوگا اور کچھ میں اسٹرانگلی ڈس اگری کا مطلب پازیٹیو ہوگا جبکہ اگر اسٹیٹمنٹ نیگیٹو تھی اور اسٹرانگلی ڈس اگری ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ پوزیٹو ایٹیٹیوڈ ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ رسپانس جو ہے لینے کے لیے اسٹیٹمنٹس کی ڈائریکشن جو ہے وہ اگر پازیٹیو ہے تو تمام تر پازیٹیو ہو نیگیٹو ہے تو تمام تر نیگیٹو ہو اسکیلز اور اسکیل کے علاوہ بھی کچھ اسکیلز ہیں جو ہمارے لیے اویلیبل بھی ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں آپ انٹرنیٹ پر سے ان کے بارے میں پڑھ لیجئے ٹیکسٹ بکس میں دیکھیے بہت سی ویرائٹی موجود ہے ان میں سے چند جو سگنیفیکینٹ نام ہے مثلاً گٹمن اسکیل گٹمنٹ کا اسکیل ہے اسی طرح سے سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل آسکوٹ کا پھر سوشل ڈسٹینس اسکیل بوگارڈس کا جیسے بوگارڈس کے اسکیل جو ہے وہ ایک شاید سب سے پرانی اسکیل ہے جو سوشل سائیکولوجی میں استعمال کی گئی سوشل ڈسٹینس سے مراد یہ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان یا جو ریسپونڈنٹ ہے ٹیسٹ ٹیکر ہے وہ ایک سرٹن گروپ یا سرٹن ٹائپ کے لوگوں کے بارے میں کیا اوپینین رکھتا ہے مثلاً اگر آپ پوچھیں کہ کیا آپ فلاں ایکس وائی زی نیشنلٹی رکھنے والے شخص کے ساتھ فرینڈ شپ کرنا پسند کریں گے ہاں یا نہیں کیا آپ اس کی نیبرہڈ میں رہنا پسند کریں گے ہاں یا نہیں کیا آپ اس کے ساتھ کھانا شیئر کرنا پسند کریں گے یا نہیں تو سوشل ڈسٹینس اسکیل میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ میجر کر سکتے ہیں بنیادی طور پر تو ایک گروپ کی دوسرے گروپ کے بارے میں فیلنگ اس میں میجر کی جا سکتی ہیں لیکن آپ اس کو کسی بھی آبجیکٹ یا آرگنائزیشن یا ایشو کے حوالے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ تو تھے چند ایسے اسکیلس جن کو ہم اسکیل کے طور پہ یعنی پہلے جس فارم میں یہ بنائے گئے ان کو ایز اٹ از بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان کی زیادہ یوٹیلٹی یہ ہے کہ ان کے پیٹرن پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ریسرچز میں نئے اسکیلس بنائے جاتے ہیں اور ان کی مدد سے ہم ان کی اسکورنگ جو ہے وہ انہیں کے پیٹرن پہ جیسے کہ تھرسٹرن یا لکٹ کے پیٹرن پہ کرتے ہیں اور ان کو ہم ایک ماڈل کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو آج اگر ہم بات کریں تو لکٹ اسکیل یا تھرسٹن اسکیل جو ریجنل اسکیلس تھے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن آج یہ ہمارے لیے ماڈل اسکیلس ہیں جن کی بنیاد پر ہم نئے اسکیلس ڈیولپ کر سکتے ہیں یہ تو تھی تھوڑی سی ایٹیٹیوڈس اور ان کی میجرمنٹ کے بارے میں بات جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایٹیٹیوڈ جو ہے ان کے اندر افیکٹ بھی شامل ہے بہیویئر بھی شامل ہے اور کوگنیشن بھی جس کا مطلب ہے کہ آپ جب ایٹیٹیوڈ کی میجرمنٹ کریں گے تو اس کی اسٹیٹمنٹس کے اندر آپ کے جذبات سے تعلق رکھنے والی اسٹیٹمنٹس بھی ہونی چاہیے بیہیویئر کے بارے میں بھی ہونی چاہیے اور سوچ کے بارے میں بھی ایٹیٹیوڈس کے علاوہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر آپ ماڈرن ریسرچ لٹریچر میں دیکھیں خاص طور پر سوشل سائیکالوجی میں یا ہیلتھ سائیکالوجی میں اور اسی طرح کے کچھ اور ڈسپلنس میں تو آپ کو ان کا استعمال بہت زیادہ دکھائی دے گا یہ دو چیزیں یا دو کانسیپٹ یا دو کانسٹرکٹس ہیں locus of control and self efficacy شاید آپ ان ٹرم سے کچھ واقف ہوں اور اگر آپ واقف نہیں ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی شخص اپنے اندر اپنے بارے میں کتنا مضبوط محسوس کرتا ہے کتنا ان کنٹرول محسوس کرتا ہے کتنا انچارج محسوس کرتا ہے اور کتنا کیپیبل محسوس کرتا ہے دونوں ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں لیکن لوکس آف کنٹرول اور سیلف ایفیکیسی ایک دوسرے سے مختلف چیزیں ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لوکس آف کنٹرول کیا ہے اور اس کو ہم میجر کس طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اگر ماڈرن ریسرچ لٹریچر میں دیکھیں تو آپ کو کئی ایسے ٹولز دکھائی دیں گے جو خاص طور پہ ڈیزائن کیے گئے لوکس آف کنٹرول کی میجرمنٹ کے لیے نام سے اگر آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہو تو لوکس آف کنٹرول سے مراد ہے مرکز اختیار آپ کی شخصیت کا انچارج کون ہے آپ کی ذات کے اوپر کس کو اختیار حاصل ہے آپ کو یا کسی اور کو locus of control refers to a person's perception اور beliefs about the location of responsibility for his or her life. Circumstances, happenings, events, conditions. یعنی لوکس آف کنٹرول سے مراد ہے آپ کے کنٹرول کی یا آپ کی ذات کے کنٹرول کی لوکیشن کیا ہے آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے جو حالات سرکمسٹانسز جن کنڈیشنز میں آپ رہ رہے ہیں اس کے لیے ذمہ دار کون ہے یعنی اس کے بارے میں آپ کی پرسپشنس کیا ہیں لوکس آف کنٹرول کا تعلق ہے آپ کی اپنی پرسپشن سے یعنی کوئی فرد کیا سمجھتا ہے یا اس کو کیا احساس ہے اس کی زندگی کس کی ذمہ داری یا کس کی رسپانسبلٹی ہے اور اس میں زندگی میں یا اس کی رسپانسبلٹی میں بہت سی چیزیں شامل ہیں the perception of who is in charge of one's life who one's fate and who is responsible for whatever the person is experiencing is determined by the person's locus of control آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو کام ہیں جو آپ کے حالات ہیں جس سچویشن میں آپ رہ رہے ہیں خواب مالی حالات ہیں یا کچھ اور ہے کیا آپ کے لیے اس کی ذمہ داری کچھ ہے یا نہیں کون انچارج ہے اس کے فیصلے کون کرتا ہے یا کس کو اس کے فیصلے کرنے چاہیے اس چیز کا انحصار ریسرچ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے لوکس آف کنٹرول پر ہے پیپل پرسپشن بہت سی ریسرچ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کوئی اسٹیپ لیتے ہوئے گھبراتے ہیں یا ایک دم کوئی اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ خود کرتے ہیں یا دوسروں کا انتظار کرتے ہیں اس چیز کا دار و مدار بڑی حد تک اس پر ہے کہ ان کا لوکس آف کنٹرول کیا ہے تو یہاں ظاہر ہے کہ اس سے ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ لوکس آف کنٹرول کا مطلب ہے کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے اس میں ایک سے زیادہ چیزیں شامل ہیں مثال کے طور پر اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کے لیے خود رسپانسبل ہوں میں اپنی ناکامیوں کے لیے خود رسپانسبل ہوں تو میرا لوکس آف کنٹرول کسی اور طرح کا ہوگا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے آپ کے اچھے یا برے حالات کے لیے کوئی اور ریسپانسبل ہے تو آپ کا لوکس آف کنٹرول کسی اور طرح کا ہوگا اگر ہم اس کی ہسٹری ٹریس کرنے کی کوشش کریں تو لوکس آف کنٹرول کے حوالے سے شاید جو سب سے پہلے کام ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے جولین روٹر کا کام روٹر نے سب سے پہلے اس کے بارے میں کام کیا اور اس کے بارے میں لکھا اور ان کی ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ لوکس آف کنٹرول ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل اور انہوں نے اپنی اسکیل بھی بنائی آئی ای اسکیل یعنی جس سے یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ انٹرنیلٹی یا ایکسٹرنیلٹی ایک شخص میں کتنی پائی جاتی ہے کس حد تک پائی جاتی ہے ایکسٹرنالٹی سے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز ایکسٹرنل ویریبلس دوسرے لوگ باہر کے حالات وہ میری زندگی کے لیے رسپانسبل ہیں انٹرنیلٹی سے مراد یہ ہے کہ میں خود اپنی زندگی کے لیے ریسپانسبل ہوں Rotter sure that people have different views about that happen to them people have their own beliefs اور generalize expectation about where the control of life اور ایونٹس ریزائڈیڈ چنانچہ روٹر نے اپنی ریسرچ سے اور اپنے جو انسٹرومینٹ انہوں نے ڈیولپ کیا اس کی مدد سے یہ دکھایا کہ ہم لوگوں کو ایکسٹرنلز میں اور انٹرنلز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ انٹرنلی اورینٹیڈ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایکسٹرنلی اورینٹیڈ ان کی اپروچ جو تھی انہوں نے جو ماڈل دیا لوکس آف کنٹرول کا وہ ڈولسٹک ماڈل تھا یعنی ایکسٹرنیلٹی اور انٹرنیلٹی اور ان کا اسکیل بھی اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا اور خاصی ریسرچ میں اس کو استعمال بھی کیا گیا لیکن بعد میں جب لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی اور مزید اس کو ایکسپلور کیا تو جیسا کہ دوسرے تمام تر ٹولس کے ساتھ ہے تو یہ محسوس ہوا کہ یہ شاید ایک فائنل انسٹرومینٹ نہیں ہے اور یہ فائنل کانسٹیکٹ نہیں ہے اس میں اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایڈ کی جا سکتی ہیں بہت سی ماڈیفکیشن جو ہیں وہ بھی کی جا سکتی ہیں مثلاً لیونسن نے اس پہ کام کیا اور ریسرچ کے بعد اور تحقیق کے بعد یہ سمجھا گیا کہ اگر ہم ایکسٹرنیلٹی پہ غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایکسٹرنیلٹی جو ہے وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے مثلاً انٹرنیلٹی تو ایک سمپل چیز ہے میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی ذات میں میں خود ریسپانسبل ہوں کہ میری زندگی کیا ہے میں جو بھی کر رہی ہوں میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیں گے ایکسٹرنیلٹی ہے یا کوئی شخص جو ہے ایکسٹرنلی اورینٹیڈ ہے یا ایکسٹرنل ہے بائی ڈیفینیشن تو اس سے کیا مراد ہے کیونکہ ایکسٹرنل فیکٹرز میں بہت سی چیزیں شامل ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز میں لوگ بھی شامل ہیں اللہ تو واقعات بھی شامل ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے لوگوں سے اور حالات سے زیادہ قسمت یا تقدیر فیٹ یا ڈیسٹنی یہ چیزیں ان کی زندگی کے فیصلے کرتی ہیں چنانچہ فردر ریسرچ کے بعد اور لیونسن کے کام کے بعد یہ سمجھا گیا اور ایسا کیا گیا کہ ایکسٹرنالٹی جو تھی اس کو مزید دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا so locus of control can be internal اور کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی اس کے فیصلے اس کے حالات اس کی مالی حالت امتحان میں کامیابی یا ناکامی اس کے لیے کوئی اور ذمہ دار ہے یعنی ایکسٹرنل فیکٹر اس کے لیے اگر ذمہ دار ہے تو وہ ایکسٹرنل شخص ہے یا یہ کہہ لیجیے that person is high on لیکن کون ریسپانسبل ہے ایکسٹرنل فیکٹر میں سے اگر تو دوسرے لوگوں کو وہ ریسپانسبل سمجھتا ہے تو that person is high on powerful others locus of control اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ کس اس کا دار و مدار قسمت پہ ہے فیٹ یا ڈیسٹنی تقدیر یا انسین فورسز پہ یا سپر نیچرل فورسز پہ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا چانس لوکس آف کنٹرول جو ہے وہ اسٹرانگ ہے and that person is high on chance locus of control یہ کام جو تھا جس کو راٹر نے شروع کیا اس کے اوپر لیونسن نے کام کیا پھر اور آتھرز ہیں جیسے کہ لیف کوٹ اور بہت سے اور لوگ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا کرسٹ ادرس لیکن سب سے زیادہ جو اس کی اپلیکیشن بعد میں ہوئی وہ ہیلتھ کے شعبے میں ہوئی یعنی ہیلتھ سائیکالوجی میں جو لوگ ریسرچ کر رہے تھے انہوں نے اس کانسیپٹ کو استعمال کیا اور اس میں مزید نئے اسکلس ڈیولپ کیے اس سلسلے میں جو شاید سب سے زیادہ کوٹیڈ اور سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ کام ہے وہ multidimensional health locus of control کے سلسلے میں کیا گیا یعنی جس کام کا آغاز روٹر نے کیا انہوں نے اپنی اسکیل بنائی لیونسن سن نے اس کو فردر کام کیا بجائے اس کے شروع میں جو آئی اینڈ ای اسکیل تھا اس میں ای e کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا powerful others locus of control and chance locus of control بہت سی ریسرچ میں اسکیل کو استعمال کیا گیا لیکن جو اسکیل آپ کو اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیے تو آپ کو اس کے بارے میں بہت تذکرہ ملے گا اور بہت ریسرچ ملے گی وہ کام ہے جو کہ والسٹن اینڈ والسٹن کے پیئر نے کیا اور انہوں نے multidimensional health locus of control scale جو ہے اس کو ڈیولپ کیا multidimensional health locus of control سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا صحت کے بارے میں لوکس آف کنٹرول کیا ہے and we see the word multidimensional is attached یعنی لوکس آف کنٹرول ہیلتھ کا جو لوکس آف کنٹرول ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کثیر جہتی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں اس کے مختلف ڈائمینشنز ہیں ڈائمینشنز وہی ہیں جو کہ پرانے یا پریویس کام کی بنیاد پر بنائی گئی لوکس آف کنٹرول شاید سمپل لوکس آف کنٹرول ہو یا ملٹا ڈائمینشنل اس میں تین چیزیں شامل ہیں powerful others health locus of control chance health locus of control and internal health locus of control اور ہیلتھ لوکس آف کنٹرول میں بھی ان کو اسی طرح سے استعمال کیا گیا health locus of control can be measured by using specifically designed instruments اور بہت سے ماڈلس موجود ہیں لیکن کوانٹیفکیشن کے لیے کوئی اتنا اچھا ٹول نہیں ڈیولپ کیا گیا جتنا کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل جو ہے بنایا گیا اور اس کی ہم نے دیکھا کہ اپلیکیشن بھی بہت زیادہ ہے آتھرز جیسا کہ ہم نے کہا بنیادی طور پر Wallston and that includes B and Easton colleagues جو ان کے میں ڈیویلس اور بہت سے اور لوگ شامل تھے لیکن جو ٹول ہے وہ نام کے ساتھ ہی ایسوسیڈ ہے most popular tools a others tool but اس کو اتنی پاپولیرٹی حاصل نہیں ہوئی ملٹا ڈائمینشنل جو ہے اس کا اسکیل ایک سے زیادہ فارمز بھی موجود ہے فارم اے یا بی میں سے آپ کسی کو استعمال کر سکتے ہیں سی بھی موجود ہے مکمل طور پہ اگر ہم اسکیل کو دیکھیں تو اس میں اٹھارہ آئٹمس ہیں اٹھارہ آئٹم جو ہے وہ تین سب اسکیلز میں ڈیوائڈیڈ ہے چھ items internal health locus of control سے تعلق رکھتے ہیں چھ powerful others health locus of control سے اور چھ ہی آئٹم جو ہے وہ chance health locus of control سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ بات انٹرسٹنگ لگے گی کہ جو ماڈرن اسکیلس اب لوکس آف کنٹرول کے استعمال ہو رہے ہیں تو بالکل جیسے شروع میں تھا کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل میں ڈیوائڈیڈ تھا لوکس آف کنٹرول اور اس کے بعد پھر ایکسٹرنل کو ہم نے دیکھا کہ چانس میں اور پاورفل ادرس میں تقسیم کر دیا گیا نئی ریسرچز میں اور نئی اسٹڈیز میں آپ کو دکھائی دے گا کہ گونٹ لوکس آف کنٹرول کا کانسیپٹ بھی استعمال کیا گیا ہے یہ دیکھا گیا کہ ایکسٹرنیلٹی میں صرف پاورفل ادرس اور چانس ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ فیکٹرز نہیں ہے لوگوں کی دنیا کے مختلف حصوں میں ایک بڑی تعداد چانس یا ڈیسٹنی اور پاورفل ادرس کی بجائے خدا کی طاقت میں یقین رکھتی ہے ان کے خیال میں ان کی قسمت جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو یہ ریسرچ جو ہے ایسی کی گئی اور اس سے معلوم ہوا کہ سب لوگوں کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنی زندگی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کسی اور سپر نیچرل طاقت میں بھی بلیو نہیں رکھتے دوسرے لوگوں کو بھی اپنی زندگی کے لیے ذمہ دار نہیں سمجھتے لیکن وہ ٹوٹلی totally سرینڈر کرتے ہیں خدا کی ذات کے آگے اس کو ہم یہاں پہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ ہم کسی مذہبی حوالے سے بات نہیں کر رہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے جن کے ذہن میں اپنا اپنا ایک تصور ہے اس بارے میں وہ یہ سوچ رکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ہیلتھ لوکس آف کنٹرول کا اسکیل جو کہ M H L C scale ہے multidimensional health locus of control scale contains eighteen items six items for each of the three scales اور ان کو ہم استعمال کرتے ہیں آئٹمس آپس میں جمبلڈ ہے آئٹم کو اس طرح سے نہیں رکھا گیا کہ پہلے آپ کے انٹرنل ہیلتھ آف کنٹرول کے آئٹمس آئے پھر ایکسٹرنل کے اور پھر چانس کے ان کو اس طرح سے مکس اپ کر دیا گیا ہے کہ جو رسپونڈنٹ ہے اس میں کوئی رسپانس پیٹرن ڈیولپ نہ ہو اور خام خواہ وہ ہر آئٹم کے اوپر وہ ایک ہی طرح کا رسپانس نہ دینا شروع کر دے P H L C measures the powerful other person about the influence of other people on their health P H L C scale سے مراد ہے powerful locus of control scale in items کا تعلق اس بات سے کہ کوئی شخص اپنی صحت کے لیے دوسرے لوگوں کو کتنا ریسپانسبل سمجھتا ہے آپ کو یہ بات شاید عجیب لگے اور شاید انٹرسٹنگ بھی لگے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس صرف اس لیے نہیں جاتے کیونکہ ان کے خیال میں کسی اور کو ان کو لے کے جانا چاہیے مثلاً ایک عام سی بات ہے لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر کے پاس جاؤں کیسے کوئی مجھے لے کے جائے تو میں جاؤں دوائی کیسے کھاؤں کوئی مجھے دوائی دے تو میں کھاؤں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی صحت کے لیے یا وہ شخص اپنی صحت کے لیے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے دوسری جانب چانس بیمار ہو گئے بس جی قسمت میں تھا اس لیے بیمار ہو گئے سڑک بے دھیانی سے کراس کی کوئی بات نہیں قسمت میں ہوا تو ٹھیک پہنچ جائیں گے these attitude reflect chance locus of control so P H L C میں ہائی اسکور کا مطلب ہے کہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی صحت یا بیماری کے ذمہ دار ہیں the extent to which a person believe in the influence of chance luck اور fate is measured by the C H L C scale not one's believes about health اور میٹر آف لک بیماری اور صحت کو یہ سمجھنا کہ قسمت سے ہی آتے ہیں اور میرا اپنا اس میں کوئی ہاتھ نہیں اور اگر میں کوشش کر بھی لوں تو اگر میں نے بیمار ہونا ہوا تو میں ہو ہی جاؤں گی دوسری جانب انٹرنل ہیلتھ لوگوں آف کنٹرول سے مراد ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری صحت یا بیماری کے لیے میں ذمہ دار ہوں اگر مجھے سردی لگی تو میں نے احتیاط نہیں کی ہوگی اگر مجھے بخار چڑھا تھا اور نہیں اترا تو میں نے دوائی نہیں کھائی ہوگی and going further it also indicates one's role in health protective behaviour اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اپنی صحت کے لیے ذمہ دار ہوں تو آئی ول ڈیفینیٹلی جب ہم جانتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں لائف اسٹائل ریلیٹڈ ہیں تو اگر ہم اپنا لائف اسٹائل بدل لیں گے تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ انٹرنلی کنٹرولڈ ہیں وہ یہ ایٹیٹیوڈ اپنائیں گے so these are the three things multidimensional indicates ہم نے کہا کہ اس کے آلٹرنیٹ فارمز موجود ہیں اے بی اور سی آئٹمس اسکیل میں اٹھارہ ہیں تین سب اسکیل اس میں شامل ہیں internal health locus of control powerful others and chance health locus of control six point rating scale is use these items where one can make a choice from responses ranging from strongly disagree to strongly agree تو اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی لکٹ اسکیل کی بات کی تھی اس میں M H L C scale جو ہے اس میں بھی یہی فارمیٹ بنایا گیا ہے کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اسٹرانگلی اگری کیا جا سکتا ہے اور اسٹرانگلی ڈس اگری بھی اور ٹوٹل چھ ریسپانس آپشن ہیں ان میں سے کسی ایک کو مارک کیا جائے گا ہر سب اسکیل میں فال کرنے والے جو چھ آئٹمس ہیں اس پہ کسی بھی شخص کی جو ریٹنگس ہیں ان کو ملا کے ہم اس سب اسکیل کے اوپر ایک ٹوٹل اسکور اس سب اسکیل کا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں پورے اسکیل کا ایک اوور آل اسکیل اسکور جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکیل جو پورا اٹھارہ آئٹمس مشتمل ہے اس میں چھ چھ کے تین بیچز یا تین سب اسکیل استعمال کیے گئے ہیں تو اسکیل ان کے آپس میں ہر سب اسکیل جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز کو میجر کر رہا ہے اس لیے تین اسکور جو ہے ہم الگ الگ حاصل کرتے ہیں اور انہیں کے مطابق ہم ان کو آپس میں کمپیئر کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص انٹرنل پہ ہائی ہے چانس پہ ہائی ہے یا کہ پاورفل ادرس پہ اور اسی سے اس بات کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ کسی بھی شخص کا لوکس آف کنٹرول جو ہے وہ کیا ہے the I H L C scale internal as we have seen تو اگر کسی شخص کا انٹرنل کا اسکور جو ہے وہ سی ایچ ایل سی اور پی ایچ ایل سی سے زیادہ ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ شخص جو ہے وہ انٹرنلی کنٹرولڈ ہے یا انٹرنل ہے اسی طرح سے اگر کسی کا چانس پر اسکور ہائی ہے تو اور دوسرے دونوں کے اوپر لو ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چانس پہ زیادہ ہے لیکن جو further research Wallston and Wallston نے کی اور اس کا تعلق اس ٹیسٹ کی اسکورنگ اور انٹرپریٹیشن سے بھی ہے ضروری نہیں ہے کہ ٹیسٹ دینے کے بعد کوئی شخص یا اسکیل کو حل کرنے کے بعد کوئی بھی شخص کلیئرلی یا انٹرنل ہو یا پاورفل ادرس میں فال کرے اور یا چانس میں ریسرچ سے بات سامنے آئی کہ کم از کم آٹھ طرح کے کمبینیشن جو ہے جنرل پاپولیشن میں پائے جاتے ہیں کچھ لوگ تو واقعی پیورلی انٹرنلی کنٹرول ہے کچھ پیور چانس پہ آتے ہیں اور کچھ pure powerful others locus of control پہ لیکن اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کیٹیگریز کے کمبینیشن میں بھی فال کرتے ہیں مثلاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سی آبادی جو ہے ریموٹ ایریاز میں رہتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ انٹرنلی کنٹرول ہو وہ سمجھے کہ وہ اپنی صحت کے لیے ذمہ دار ہے لیکن وہ ایک ایسے رورل ایریاز میں ریموٹ ایریا میں رہ رہا ہے کہ جب تک اس کو کوئی دوسرا ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جائے گا تو وہ وہاں نہیں پہنچ سکے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ انٹرنل اور پاورفل ادرس دونوں پر ہی ہائی اسکور رکھتا ہو اینی anyway, اس سب کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوکس آف کنٹرول بھی انسان کی شخصیت کا یا پرسنالٹی کا ایک پہلو ہے اس کو میجر کرنے کے لیے اسکیلس موجود ہے اور اس کی ایک فردر ویریشن جو کہ شاید بہت پاپولر اور زیادہ کامن ویریشن ہے وہ ہے اس کا استعمال ہیلتھ لوکس آف کنٹرول کی میجرمنٹ میں اور جو سب سے زیادہ اس میں پاپولر ٹول موجود ہے یا اسکیل موجود ہے that is multidimensional health locus of control scale اور یہ اسکیل اس کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ آتھرز نے اس کو انٹرنیٹ پہ رکھا ہوا ہے آپ ان کو ان کی اجازت حاصل کیے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں لوکس آف کنٹرول سے ریلیٹڈ ایک اور کانسپٹ جو ہے وہ ہے سیلف ایفیکیسی کا concept self efficacy is the perception of one's own ability to produce some desired outcomes self efficacy جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اپنی ذات کی مضبوطی یا اپنی کیپیبلٹی کے بارے میں انسان کی پرسیپشن یعنی وہ جو کرنا چاہتا ہے کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں اس کی اپنی پرسپشن کیا ہے یوں تو اس کی روٹس جو ہیں پرانے بہت سے سائیکالوجسٹ ہیں ان کے کام میں ملتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بنڈورا کے کام میں ان کی ریسرچ میں اور لٹریچر میں اس کا بہت ذکر ہے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جو ریسنٹ پاس میں جو سب سے زیادہ اس پہ کام ہوا میجرمنٹ کے حوالے سے اس میں ہمیں رال شواتسر کا نام جو ہے وہ بہت نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے بہت سے پچھلے کچھ عرصے میں کی جانے والی ریسرچ سوشل ریسرچ میں بھی اور ہیلتھ ریلیٹڈ ریسرچ میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں مختلف بہیویئرز میں اس کی سیلف ایفیکیسی جو ہے اس کو ایک بہت نمایاں حیثیت حاصل ہے person's perception of being self efficacious person's perception just like locus of control the perception that I can do something if I wanted to that makes a difference to a person's life people's use of concept of self capability on the impact of a control of situations. بہت سی ریسرچز ایسی ہیں جس میں ریسرچرز نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے سیلف ایفیکیسی پر اسٹڈی کی اور یہ دیکھا کہ انسان کی جو پرسیپشن اپنے کنٹرول کے بارے میں اور اپنی ایفیکیسی کے بارے میں اس کا کتنا اثر پڑتا ہے مختلف شعبوں میں اس کی کارکردگی پر اس کے بہیویئر پر اور اس کی ایک مضبوطی کی فیلنگ پر اور کیا ایکشن لیں گے کیا بہیویئر ہم دکھائیں گے کیسے ریئیکٹ کریں گے اس کا تعلق اس بات سے بہت زیادہ ہے کہ ہم کتنا زیادہ سیلف ایفیکیسی پر ہائی ہیں یا کہ لو یہ دیکھنے کے لیے کسی شخص کی سیلف ایفیکیسی کتنی ہے یا کیا ہے کس حد تک ہے اس کے لیے جیسے کہ ہم نے کہا رالف شو کا اسکیل جو ہے سب سے زیادہ جانا مانا اسکیل ہے majority of studies which are most popular as compare لیکن جو سب سے زیادہ استعمال ہم دیکھتے ہیں سیلف ایفیکیسی کے اسکیلس کا وہ کیا گیا ہے ہیلتھ کے شعبے میں بالکل جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ multidimensional health of control کا جو کانسیپٹ ہے اور اس کی جو ٹول ہے اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق کی گئی اور اس کا بہت استعمال کیا گیا بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کے شعبے میں سیلف ایفیکیسی کے اسکیل کو بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے for health psychology researcher two types of self efficacy measures جو ٹولس موجود ہیں وہ دو طرح کے ٹولس ہیں ایک تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ شواٹس اور اس کے کولیگس نے بھی اس میں کام کیا ان کا ہے جنرل سیلف ایفیکیسی اسکیل بنیادی طور پر perceive general self efficacy scale ہے اور دوسری کیٹیگری میں جس میں ہمیں ملتے ہیں وہ ہیں self efficacy to specific health general self efficacy scale جو ہے وہ ہیلتھ کی سچویشن میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ادر وائز بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن کچھ اسکیلز ایسے موجود ہیں جو کہ خاص ہیلتھ کنڈیشنز کے حوالے سے بنائے گئے مثلاً بریسٹ کینسر کی ڈیٹیکشن کے بارے میں کچھ اور پریونٹیو بہیویئر ان کے بارے میں ڈائبٹیز کے بارے میں انجیکشن لینے کے بارے میں بہت سے ہیلتھ بہیویئر ہیں جن سے متعلق اسپیسیفک اسکیلس موجود ہیں دوسری طرح جو جنرلائز جنرل اسکیل ہے سیلف ایفیکیسی کا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ سیٹنگز میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹیچرس کے لیے بھی بنایا گیا ہے مختلف پروفیشن بھی جو ہے ان کے حوالے سے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے the most widely use measure of self efficacy general self efficacy scale was develop by Jerusalem and Ralf یہ اسکیل جو ہے جب بنیادی طور پہ بنایا گیا تھا کیونکہ ان کا تعلق جرمنی سے تھا تو ذرا لمبا ایک اسکیل تھا انہوں نے جرمن زبان میں بنایا اور ٹوینٹی آئٹم اس میں پائے جاتے تھے ہے تقریباً اسی طرح کا اسکیل جیسے کہ ہم نے کہا کہ لوکس آف کنٹرول کا اسکیل ہے آپشنس آپشن ہے ٹائپ اسکیل ہے رسپانس آپشن میں سے کوئی ایک آپشن منتخب کرنا ہوتی ہے اس کو بہت سی زبانوں میں جو ہے ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے جو انیشل اسکیل تھی وہ ٹوینٹی آئٹمس کی تھی لیکن آج جو اسکیل ہم کامنلی استعمال کرتے ہیں اس میں دس آئٹم جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں ten items use by the researchers are this scale is available in at least twenty six languages چھبیس زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے اور ہر جگہ پہ مختلف کلچرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواب و پاکستان ہو یا انڈیا ایجپٹ ساؤتھ افریقہ ایسی ریسرچ ہیں جو کہ ویسٹرن کنٹریز کے علاوہ جہاں پہ اس کو استعمال کیا گیا یہ ایک فور پوائنٹ اسکیل ہے ریسپانس آپشن اس میں ایک سے چار تک ہے یعنی ناٹ ایٹ آل سے لے کے ہم اس کو کہتے ہیں ایگزیکٹلی exactly ٹرو یعنی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو اس کے بارے میں جو سبجیکٹ بتا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں ناٹ ایٹ آل ٹرو ہے یا ایگزیکٹلی exactly ٹرو ہے اسکورنگ اس کی بہت آسان ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ the final composite score is by adding up the response to all ten items ہر آئٹم کے اوپر جو ریسپانس دیا گیا تھا اس کی ویلو کو ہم دوسری ویلوز کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں جو کمپوزٹ فائنل اسکور ہے وہ دس سے لے کے چالیس تک ہو سکتا ہے جتنا زیادہ اسکور ہوگا وہ اتنی زیادہ سیلف ایفیکیسی کو ظاہر کر رہا ہے یہ تو جنرل سیلف ایفیکیسی کا اسکیل ہے اور جیسے کہ ہم نے کہا تھا اس کے ساتھ ساتھ اسپیسیفک ہیلتھ کنڈیشن ریلیٹڈ بھی ایفیکیسی کے سیلف ایفیکیسی کے اسکیلس موجود ہیں اور اس میں ایک اچھی بات اور ایک اچھی آپشن جو موجود ہے وہ یہ کہ آتھرس کے کہنے کے مطابق آپ چاہیں تو اپنے پرابلم جس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اپنی اسکیل ڈیولپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر انہوں نے ایک اسکیل دیا ہے اباؤٹ اسموکنگ یا نیوٹریشن یا بریسٹ کینسر تو جو آئٹمس آپ نے بریسٹ کینسر کے بارے میں دیکھے یا کسی اور نے بنائے تھے اسی پیٹرن کو آپ استعمال کرتے ہوئے اگر آپ ڈائبٹیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ بریسٹ کینسر والے الفاظ کو نکال کے ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ الفاظ جو ہیں وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں یوں آپ کا پیٹرن وہی رہے گا جو آئٹمس ہیں ان کی تعداد بھی شاید وہی رہے جو کہ شواتسر نے یا ان کے کولیگز نے بتائی تھی لیکن آپ اپنے ریسرچ ٹاپک کے حساب سے خود بھی اسی طرح کا ایک سیلف ایفیکیسی کا اسکیل جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں بہرحال اگر آپ چاہیں تو جو اوریجنل اسکیل ہے ٹین آئٹم اسکیل اس کو بھی استعمال کر لیں اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کا ہمیں اردو میں ٹرانسلیشن بھی جو ہے وہ پاکستان میں اویلیبل ہے ایک سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو اپنی ریسرچز میں اپنے اڈیپٹیشن میں اور اپنے پی ایچ ڈی کے پروجیکٹس میں استعمال کیا تو اگر آپ تھوڑی سی نیٹ سرفنگ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان میں اس کے کون کون سے ٹرانسلیشن جو ہیں وہ موجود ہیں اسی طرح سے ہیلتھ لوکس آف کنٹرول کی جو اسکیل ہے وہ بھی اردو میں اویلیبل ہے اگر آپ اپنی ریسرچ میں اس کو اردو میں استعمال کرنا چاہیں یا آپ اپنی کاؤنسلنگ سیشنز میں اس کو اردو زبان میں اور ایک انٹرویو اسکیڈول کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں انگلش ورژن بھی جیسے ہم نے کہا کہ آتھرز نے ان کو اپنی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے اور آپ ان کی پرمیشن حاصل کرنے کے بغیر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اچھا آئیڈیا ہوگا کہ اگر آپ اپنی ریسرچ میں اس کو استعمال کرتے ہوئے یا کرنے سے پہلے آتھرس کو بھی لکھتے ہیں کہ ہم آپ کا ٹول سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ٹول ہے اور اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں تو شاید وہ لوگ اس میں انوالو محسوس کریں اور شاید آپ کو کسی قسم کی مدد بھی وہ اپنی ریسرچ میں دے دیں اس سیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ پرسنالٹی کی میجرمنٹ میں روایتی قسم کی چیزوں کو میجر کرنے کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ماڈرن ریسرچ میں میجر کی جا رہی ہیں ہم نے تین چیزوں کے بارے میں بات کی attitude and opinions locus of control اور سیلف ایفیکیسی اور تینوں میں ایک چیز ہم نے یہ بھی کہی کہ یہ ٹولز جو ہیں اویلیبل ہیں یہ ایسے ٹولز نہیں ہیں جن کے لیے خاص اجازت لینے کی ضرورت ہو یا کاپی رائٹس موجود ہوں آتھرز نے اجازت دے رکھی ہے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں ان کے ماڈیفائڈ ورژنس خود بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ایٹیٹیوڈس کی میجرمنٹ کے لیے جو اویلیبل پیٹرنس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بالکل نئے اچھوتے اور مختلف ٹولس یا انسٹرومینٹس بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں آئندہ لیکچرز میں ہم پرسنالٹی پلیسمنٹ اور اچیومنٹ کے حوالے سے کچھ اور ٹیسٹوں کی اور ٹیسٹ کنسٹرکشن کی بات کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ